بسم اللہ الرحمن الرحیم رنگ و نور شمارہ پانچ سو ننانوے اہدن دن المستقیم اللہ تعالیٰ کے لیے سب تعریفیں ہیں جو سب جہانوں کا پالنے والا ہے بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے بدلے کے دن کا مالک ہے یا اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں ہمیں سیدھا راستہ دکھا ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام کیا نہ ان لوگوں کا راستہ جن پر تیرا غضب ہوا اور نہ ان لوگوں کا جو گمراہ ہوئے آمین یا اللہ دعا قبول فرما یہ ہے قرآن عظیم الشان کی عظیم صورت سورہ فاتحہ کا ترجمہ ہر مسلمان اس صورت کا ترجمہ مفہوم اور پیغام دل میں بٹھائے اللہ تعالیٰ اس صورت کی برکت سے ہمارے دلوں کے تالے کھول دے بے شک یہ سورہ فاتحہ ہے کھولنے والی بندشوں کو توڑنے والی تالوں اور زنجیروں کو پاش پاش کرنے والی روٹھے ہوئے مسلمانوں کے نام آج بہت اہم بات عرض کرنی ہے اس لیے آغاز سورہ فاتحہ کے ترجمہ سے کیا تاکہ بات میں وزن اور تاثیر آ جائے بات یہ ہے کہ آج رمضان المبارک کی پچیس تاریخ ہے چار یا پانچ دن بعد رمضان المبارک تشریف لے جائے گا کیا اس کے جاتے ہی مسجدیں دوبارہ خالی خالی ہو جائیں گی حجاموں کی دکانوں پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت داڑھی منڈوانے والوں کا رش لگ جائے گا وہ مسلمان بہنیں جو گھروں اور اعتکاف میں بیٹھی ہیں بازاروں میں نکل آئیں گی فجر کی نماز میں مسجد کی پچھلی تمام صفحیں غم سے روتی رہ جائیں گی الماریوں میں بند موبائل فون اپنی تمام خباستوں کے ساتھ باہر آ جائیں گے پیارے آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت دوبارہ شیطان کو اپنا رہنما بنا لے گی اے پیارے مسلمانوں اگر ایسا ہوا تو یہ کتنا دردناک ہوگا کیا ہم صرف رمضان کے مسلمان ہیں کیا اللہ تعالیٰ ہمیشہ ہمارا رب نہیں ہے کیا حضرت آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ ہمارے نبی اور ہمارے رہبر و رہنما نہیں ہیں اے مسلم محترم مسلمانوں تھوڑا سا سوچو تھوڑا سا سوچو کہ رمضان المبارک کے بعد اگر ہم مسجد کو چھوڑ گئے تو یہ ہم اپنا کتنا بڑا نقصان کریں گے یہ مسجدیں زمین پر جنت کے مہمان خانے ہیں انہیں نہ کوئی ہندو آباد کرے گا نہ عیسائی وہ تو ان مساجد کے دشمن ہیں اور ان کے لیے ان مساجد میں کوئی نعمت نہیں ہے مگر ہمارے لیے تو یہ مساجد خیر کا خزانہ ہے یہ ہمیں اللہ تعالیٰ سے جوڑنے کا مقام ہے اچھا ہوا کہ رمضان المبارک میں آپ نے ان مساجد کو آباد کیا فجر کی نماز میں اکثر مساجد بھر جاتی ہیں اب ہمت کریں کہ مسجد کے ساتھ اپنے اس رشتے کو کمزور نہ ہونے دیں تب ثابت ہوگا کہ آپ نے رمضان المبارک سے فائدہ پایا ہے اے مسلمان بہن تیرا بازار میں کیا کام ہر طرف شیطانی نگاہیں اور غفلت و بے حیائی کے مناظر اچھا ہوا رمضان المبارک میں تو نے سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا اور سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہ کی بیٹی بننے کی محنت کی پورا دن روزہ رکھا ڈٹ کر تلاوت کی اور کتنے روزے داروں کو تو نے کھانا بنا بنا کر کھلایا مگر یہ کیا رمضان جاتے ہی تو بازار چلی گئی بغیر محرم کے اکیلے جانا تو بہت برا خالص لانت والا کام اور محرم کے ساتھ بھی بلا ضرورت جانا تیری شان کے خلاف تو تو اللہ والی ہے تیرے حیا اور تیرے ایمان سے دنیا میں اسلام کو قوت ملتی ہے کیونکہ تیرا حیا اور تیری تربیت ہی اسلام کے لشکر اٹھاتی ہے اے مسلمان بہن اے مسلمان بیٹی رمضان کے آخری ایام ہیں کچھ غور کر لے کچھ سوچ لے اور سورہ فاتحہ پڑھ پڑھ کر آنسو بہا بہا کر اللہ تعالیٰ سے پکی اور مستقل ہدایت مانگ لے اہ دن المستقیم اہ دن المستقیم رمضان المبارک کے بعد دین سے روٹ جانے والے مسلمانوں رمضان کے آخری ایام میں عہد کر لو کہ انشاءاللہ بالکل نہیں روٹیں گے جیسے رمضان المبارک میں تھے رمضان المبارک کے بعد اس سے بھی زیادہ اچھا بننے کی کوشش کریں گے آج سے روزانہ دو رکعت نماز اور کم از کم سات بار سورہ فاتحہ پڑھ کر دعا کیا کریں کہ یا اللہ پکی ہدایت نصیب فرما دائمی ایمان نصیب فرما ہمیشہ کا نور نصیب فرما اہدن دن المستقیم اہدن دن اسرات المستقیم چھٹی خطرناک ہمارے لیے اللہ تعالیٰ کا لازمی حکم ہے کہ ہم ہمیشہ دین پر قائم رہیں ہمیشہ ہدایت والے راستے پر چلیں ہمیشہ فرائض ادا کریں ہمیشہ اللہ تعالیٰ کا قرب ڈھونڈیں ہمیشہ گناہوں سے بچیں یہ حکم رمضان المبارک کے لیے نہیں بلکہ پوری زندگی کے لیے ہے ماحول کی وجہ سے ہم سرات مستقیم سے کچھ دور ہونے لگتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہماری اصلاح اور حفاظت کے لیے سال میں ایک بار رمضان المبارک بھیج دیتے ہیں رمضان آتا ہے اور ہماری میل کچیل غفلت اور گمراہی کو جلا پھینکتا ہے دھو ڈالتا ہے تاکہ اب ہم دوبارہ بالکل سیدھے سیدھے سرات مستقیم پر چل پڑیں رمضان المبارک کا یہ مقصد نہیں ہے کہ ہم پورا سال جان بوجھ کر غفلت یا اور برائیوں میں گزاریں اور جب رمضان آ جائے تو ایک مہینے کے لیے رمضانی مسلمان بن جائے اور جب رمضان المبارک چلا جائے تو ہماری دینداری بھی اس کے ساتھ چلی جائے اللہ تعالی ہم سب مسلمانوں کو صرف رمضانی نہیں ربانی مسلمان بنائے پورا سال مسلمان دن رات مسلمان خلوت و جلوت میں مسلمان خوشی و غم میں مسلمان مرتے دم تک ہر لمحہ مسلمان اور پھر قبر میں مسلمان ہمارے مجاہد ساتھیوں میں غلط چیز چل پڑی ہے وہ ہے عید الفطر کے بعد لمبی چھٹی کی خواہش یہ سچ ہے کہ رمضان المبارک میں زیادہ محنت و مشقت ہوتی ہے اور انسان کا نفس ایسی مشقت کے بعد راحت مانگتا ہے مگر یہ بھی تو سوچیں کہ یہ راحت ہمارے لیے کتنی نقصان دہ ہوتی ہے رمضان المبارک کے تمام انوارات جنہوں نے ہمیں پورا سال چارج رکھنا تھا چھٹی کے دس پندرہ دنوں میں ضائع ہو جاتے ہیں اسلام کی پیاری ترتیب دیکھیں کہ رمضان کے بعد چھٹی نہیں دی بلکہ شوال کے نفل روزوں کی ترغیب دی اور ان روزوں کو بھاری انعام حاصل کرنے کا ذریعہ بنایا یہ اسلام کی ہمارے ساتھ ہمدردی اور محبت ہے کیونکہ رمضان المبارک کے فوراً بعد شیطان اور نفس پوری قوت سے حملہ کرتے ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ ہم نے رمضان المبارک میں جو کچھ کمایا جو کچھ بنایا وہ سب لوٹ لیں تب اسلام نے ان دشمنوں کے مقابلے میں ہماری مدد فرمائی اور شوال کے روزے عطا فرما دیے اور ساتھ یہ اشارہ دے دیا کہ شوال کی چھٹی خطرناک ہے بے حد خطرناک ہم کئی سال سے کوشش کر رہے ہیں کہ رمضان المبارک کے بعد جماعت کے رفقا میں غفلت چھٹی اور آرام کا ماحول نہ بنے آرام کرنا ہے تو شوال کے بعد اگلے مہینے ذوالقعہ میں تھوڑا سا کر لیں ویسے بھی آرام ایک دھوکہ ہے اور لوگ آرام کے نام پر خود کو گناہوں میں تھکاتے ہیں اس سال میری تمام مجاہدین سے درخواست ہے کہ شوال کی چھٹی بالکل نہ کریں اپنی رمضان کی عظیم محنت ضائع نہ کریں بس ایک دن عید اور اگلے دن سے اعمال کام اور محنت بھائیو یہ ترتیب ہم میں سے جس کو نصیب ہو گئی وہ بڑا خوش نصیب ہوگا کہ اپنی رمضان کی محنت اور سرمایہ کو بچا لے گا انشاءاللہ آج بس اتنا ہی کیونکہ بہت ضروری بات ہے اس میں مزید باتیں آ گئیں تو کہیں اصل بات بھول نہ جائے